حاضرین ہم مکتب ہم مشرب دوستان سلام تو بعد عید مبارک روز مبارک تھالیا دوستوں جڑے تھے علاقوں کے دوست تین ضلع اس اجتماع شکری نہیں ہوئے انہوں اپنی اطلاع مطابق اپنی اطلاع طلاق وہ تسان بلانا ہے اور اس اجتماع انہوں شریک کرنا ہے حالے آئے نہیں دوست پورے نہیں آئے سڈے اس دوستان کا بلاوان دا مقصد ایک بہت بڑا اہم اور ضروری اور سب نال تعلق رکھنے والا مسئلہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے اور تو سمجھانا ہے تو سا حضرات معلوم کیتا ہونا ہے ہے علم ہونا کہ پولیس دے بعض تھانے سڈے چشتی دوستان درویشوں کے ایسا ظلم کر رہے ہیں اور کیتا ہے جیڑا کس نال نہیں کیتا وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ہور نال روا نہیں رکھا تو سڈے سانو سڈے ساتھی شریعت پاک دے مطابق اسلام دے مطابق نماز عید پڑھن تو سختی نال روکنا اور پھر جڑے پڑھ لین جانا پڑھی بعض علاقوں میں انہوں پرچے کر کے انہوں نے فوری گرفتار کرنا ایک دو عجیب جا ظلم نے جڑے صرف اور صرف سڈے کیتے جا رہے ہیں کسی ہو سب تو پہلا پچھلے سال ضلع بہاڑی اندر حضرت اللہ مولانا مفتی پیر محمد پیر سید محمد معروف شاہ صاحب انہوں چند ہور سادات کرام سید بامل ساتھیوں کے چھ دے پرچہ دے دیتا پچھلے سال وہ پیشیاں حالے چل رہی ہیں اتوں پھر عید آ گیا اس سال ملتان دے اندر ملتان شریف اڈا پانچ فیض بہاول پور روڈ پانچ ساتیا کے اتنے پرچہ دے دیتا ہے پھر ضلع لیا پہاڑ پور قصبہ ہے ضلع لیے کا اتے دس سات پرچہ دے دیتا بہاؤ دین تین کے پرچہ دے دیتا کل سارا دن عجیب طوفان بدتمیزی رہا ہے میرے کو بدتمیزی بھی پوری بدماشی بھی پوری کی اندر وڑ کے سڈے سڈے درویشان دمکیاں الارے لارے اور بولتے رہنے درویشوں چک چک کے کدی کتے کدی کتے کدی کتے رہے قبرستان جو جا سن جڑا سڈے کول نہ قابل کا عمل سی جڑا اصان کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ میرے گھر اندر داخل ہونا ضرورت کی کرن لگی کر لگے سن اللہ نے توفیق نہیں دیتی تھانو علم دل غیرت مسلے ذرا برابر بھی نرم نہیں ہو سکتا اس بدتمیزی اگر آن گے تو میں کہہ رہا یا یا تم نے ہم میرے دوستو فرنگی انگریز دے منحوس ملعون نظام نو برداشت کیتا ہوا ہے یہ تھوڑی گل پھر لفظ بولنا اسان مسلمانوں کے فرنگی انگریزی نظام مسلط ہے جی۔ غیر اسلامی غیر شرعی ملعون منحوس جی۔ زہر دے پار پار کے برداشت کر کے بیٹھے ہاں یہاں واسطے تھوڑا ہالے تو کرنا چاہتے ہو ساری اس برداشت تو نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ ساری عزت وال سانو ذلت وال مزید دھکیلن کیتی تو میں صاف کہہ رہا ہاں، یا تم نے یا ہم نے اسان محکوم مجبوری نال رہنا برداشت کر سکنے ہاں لیکن زلیل تے کمینے ہو کے رہن دا ول سانو نہیں آ سکتا سمجھتے پہ ان شاء اللہ کہ کل سڈیا عزتوں جو مرضی کرتے رہن یہ آخر چپ بہن یاد رکھنا میری گل جیڑا بھی اس ذہن دا ہوئے گا کمینا وہ اج تو بعد سڈے جلسے چ نہ اور سڈے نال سلام دعا نہ کریا کرے انج دا بغیرہ تا سانو قطان گوارا نہیں ہاں، ہم ایک ہی رات جانتے ہیں ذلت دی زندگی نالوں عزت موت میں کہہ رہا سانو کن کھول کے سن لین لانتی ماحول دے اندر جی۔ سب تو بے قدر چیز دین ایمان جا پیسے کی خاطر وک جا ہر ایک کا وک جا دوسرا عزت جنہوں پیسے کی خاطر ہر دفتر تے ہر جگہ تے رول دتا ہے ساری نگاہ پیسہ دولت سرمائے ہر چیز نو اچھا۔ سب تو آلہ دین ہے دوسری عزت اچھا۔ کل میرے بھائی ہو پولیس کہہ دیتا کہ اسان عید تھڈو ہی نہیں پڑھا گے اج رب دی سی تسا وہ نہیں پڑھن دیتی کل تھی ہونی اصا پڑھنی نہیں بے فکر ہو جاؤ اصا نہیں پڑھتے انہوں کا حق بنتا سی وہ چلے جان لیکن ایس ایچ او نے سب تو زیادہ بدتمیزی اندر وڑ کے اور توہین آمیز رویہ وہ نہیں رکھا وہ تو کہہ رہا سی مینو گھبرا کی کہڑی لوڑ ہے میں ہے کون دیکھو تو صحیح میں آم شخصیت ہوں میں ایک ایس ایچ او پنجاب بندیاں تو میں ڈردا نہیں میں سٹیٹ ہوں میں ریاست ہوں یعنی وہ ایسی عجیب بڑا مارن لگ پیا کہ عمران خان تو بھی اتنے وہ وزیر اعظم ہو کے وہ بڑا نہیں ماریاں جی اس لیے ایسا چو مار چڑیاں میں سارا کچھ سمجھنا ان سب کچھ دسا ان شاء اللہ اور انہوں دے بنا قانون دے مطابق گے عجیب گل ہے میرے دوستو جڑا میں آخیا کہ ایسا ظالمانہ رویہ جڑا صرف سڈے روا رکھا جاتا ہے جن جرم سمجھ ہیں وہی جرم دوسرا تو اگر ہوں جی۔ تو انہوں رویہ وہ قانون انہوں کا کیوں نہیں ہرکت چاہتا جی۔ پچھلے سال پچھلے سال گل سمجھو ہر سال پشاور دے اندر پوپل زئی ملا مسجد قاسم علی خان میں خود اکھان والوں مسجد دیکھی جی۔ پشاور دے اندر میں کتابوں دی خرید و فروخت واسطے جانا قاسم علی خان مسجد ملا پوپل زئی دی بھابی دی دو بندی میں خود دیکھی جی۔ اس دے اندر ہمیشہ ہر سال باقی دے پاکستان نالوں ایک دن عید پہلا پڑی جاندی ہر سال بالکل اسی طرح ہم یہ پوچھتے ہیں جو دفعات چشتیوں پر لگتی ہیں زئی پر کیوں نہیں لگتی قانون میں لکھا ہوا ہے زئی باہر ہے جی۔ تمہارا جو بھی لانتی قانون ہے اس لانتی قانون کی بات کرتے ہیں کم از کم اس ملعون کو برابر تو رکھ لو جی۔ یہ فرق کیوں رہا پیپر زئی پر آج تک کوئی پرچہ نہیں ہوا جی۔ اس سال بھی اس نے پہلے ریٹ پڑھی ہے جی۔ سرکاری طور پر پڑھتا ہے وہ وہ برماش رہی ہے اس وجہ سے خاموش ہو ہم شریف ہیں ہوتا ہے ایسے نظام پر جو شریفوں کے پیچھے پڑے وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تمہارے تمہیں مارتے ہیں تمہیں گولیاں دکھاتے ہیں ان کے آگے تم معصوم بچے بن جاتے ہو ہمارے لیے شیر بن جاتے ہو پھر پچھلے سال کوئٹے میں بھی نماز ہوئی جی۔ کوئٹے میں بھی نماز عید حکومت کے برخلاف پڑھائی گئی کئی علاقوں میں پڑھائی گئی جی۔ اس سال عجیب بات ہے کہ پورا صوبہ سرحد اس نے کل عید نماز پڑھی ہے جس دن ہم پڑھنے لگے تھے جی۔ انہوں نے کہا ایک سو بتیس شہادتیں ہیں چاند کے طلوع ہونے کی ایک سو بتیس شہادتیں ہمارے پاس پانچ تھی ہماری فقہ کے مطابق میں ابھی شامی شریف پڑھ کے آیا ہوا ہوں مفتب قول میں جس کو شامی نے فیصلہ جا کر کیا کہ مطلب صاف ہو تو کوئی جماعت عظیم شرط نہیں حالات کے مطابق دو ہی کافی ہیں ہمارے پاس پانچ پرہیزگار بندے تھے جی پانچ پرہیزگار آدمی بے شک جی۔ علاقے کے لوگ گواہی دیں گے یہ پانچوں پرہیزگار بندے سبحان اللہ اللہ ان کے پاس کس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں وہ مفتی سعید دیوبندی جو سرحد کے علاقے میں سرکاری حاکم بھی رہ چکا ہے بہت بڑے عہدے پہ رہ چکا ہے اس کی ریکارڈنگ نیٹ پر موجود ہے وہ سن کر دیکھیں فوج کے جرنیل کے سامنے کی بات وہ کر رہا ہے کہ فوجی جرنیل نے بلایا تو گواہوں نے جو گواہی دی تھی چاند کی فوجی جرنیل نے پوچھا بتاؤ تم نے صحیح سے بتاؤ تم نے چاند دیکھا ہے انہوں نے کہا سر وہ ماحول وہ خود کہتا ہے مولوی سعید میں اس میں موجود تھا وہ کہتا ہے کیونکہ سرکاری تھا جی۔ وہ کہتا ہے میں اس میں موجود تھا تو شہادتی انہیں شاید وہ فوج کے اسلحہ اور محلات اور ماحول دیکھا تو گھبرا گئے اور انہوں نے سیدھی بات کہہ دی انہوں نے کہا سر صحیح سے بچائیں بتائیں انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ دو سو روپیہ کتنا دو سو اور سگریٹ کی ڈبی اس پر گواہی دی ہے ہم نے اللہ اکبر گارڈنگ ہاں، یہ سن اللہ ان کے گواہ جو وہ عیدیں کریں وہ دو سو پر اور سگریٹ کی ڈبی پر جھوٹی گواہی دیں ان کی عید روا اور جائز ہو اور جو شریعت رسول کے مطابق عادل گواہ تلاش کر کے پھر عید پڑے رسول اللہ کے دین شریعت کو پورے کو پوری دنیا کو چیلنج کر کے سامنے رکھ کر وہ مجرم ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے خیر ہے میں زیادہ نہیں جاتا کون کمانڈر پشاور تھے ان کے یہاں کی وجہ سے قیام تھا سب ہم نے عید پڑھی عید پڑھ کے چل پڑے دلی جی کو تو بڑے کی بات ہے کون کمانڈر نے یہ کہہ دیا تھا رات کے صبح میں نے تو روزہ رکھا اور سرکاری عید بھی پڑھ لی سرکاری عید بھی پڑھ لی کور کمانڈر کہہ رہا ہے جنرل میں نے چھوٹا بتایا تھا یہ کور کمانڈر ہے نماز ہو گئی گواہ آ گئے جب گواہ آئے تو اللہ کو عالم کیا تھا کہ وہ فوجی دفتر ماحول کو ٹوانڈل کی یہ وہ سب دیکھ کے اسے کبھی صحیح صحیح بتاؤ تم سے کس نے شام دیکھا میرے سامنے کہا اللہ گواہ ایک بڑی گاڑی سب کچھ تھا اس نے کہا کمانڈر صاحب چرس کے سگریٹ میں نے سادہ سگریٹ بتایا غلطی کی مجھے دو چرس کے سگریٹ دیے اچھا دو سو میں نے غلط کہا یہ سکولی قوم اتنا ہی سستی بکتی ہے میرے جی دوسرا واقعہ بھی میرے ہی ساتھ پیش ہے مقصد کو بہت زیادہ تھا کہ یہ عید ہونی چاہیے تو فرمایا تو اسلم کھٹک صاحب نے ان کا بھی سب اسلم کھٹک وزیر داخلہ بھی ہے دوسرا کیا پشاور میں سے کیا جو بھی ان کا ہوتا تھا تشریف لائے میں نے کہا کھٹک صاحب کتنے پیسے دے سکتے کہا کہیں میں نے کہا دبئی شاپنگ ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی میں نے جب شاور میں یہ چیخ رہے ہیں نا کہ چاند ہو گیا ہو گیا ہو گیا کل اور یہاں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا انہیں عید سے چار پانچ دن پہلے اچھی طرح دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہیں دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو چاہے کرنا چاہیں کر لیں جس دن مرضی عید کرو پامے اٹھائی نو کر لو پامے بتی نو کر لو تیتی نو کر لو چوتی نو کر لو صرف گواہ صاحبان جڑے اس حکومت کو گواہ بیٹھے نے وہ ایڈے ہی پاک باز لوگ نے جنہوں دیا گواہیاں لوگوں کے روزے تے ادا برباد ہوں نے اور ملا شرم نہیں آتی ملا سنتے نہیں ظالموں کچھ تو خدا رکھو پر خدا نو خدا سمجھ دو وہ تو کرو خوف دسو چار دن دبئی دی شاپنگ کراؤ جیویں دی مرضی عید کراؤ گواہ گواہی دین واسطے حیران حاضر خدمت بیٹھے نے تیار جی کوٹا جاؤ نا تے گواہ پھر دے ہوں نے پتہ ہے پولیس نو پتہ نہیں ہونا یہ جی۔ سانو پتا ہے ریڈی میڈ گواہ ایجنسیاں پتہ نہیں ہونا اتنے ریڈی میڈ گواہ پھر ہیں یہاں دے پرچے کڈے جان یہاں دے پرچیاں دے اتنے ہزار پرچے ایسے ہون گے جنہاں دے اندر گواہ جھوٹیاں اتوں دیا پھر دیا جالی رجسٹریاں جالی گواہ یہ انگریزی نظام دے چند خصوصیات نے جیڑیاں سڈے پچھلے اسلامی نظام دے ظالم تو ظالم بادشاہ کو لانت تو لبے گی جیڑی نہ شریفا کو غرض میرے دوستوں گل سمجھو گواہ دے سرحد صوبے نے پورے نے سرکاری طور پہ عید پڑی یعنی سرکاری طور کا کی مطلب کہ جیڑی رویت ہلال کمیٹی رویت ہلال کمیٹی جیڑی انہیں اعلان کر دیتا سی کہ چند نہیں ہویا تو تی روزے پورے کرنے نے ہویا ہے جی۔ سب نو معلوم ہونا اس اعلان میں توجہ کرا جا اس اعلان دی مخالفت کردیا ہوا جی۔ اس اعلان دی سراسر مخالفت کردیا ہوا پورا صوبہ عید پڑے عجیب تو عجیب تر گل اے کہ جیڑا وزیر مذہبی امور دا وفاقی وزیر چارے صوبیاں دا جی وہ نام ہے ملا ابد شکور دیوبندی پٹھان اس خود جا کے سرحد سوبے مذہبی امور دا یہ مطلب حکومت نے مذہبی دے اندر وہ اعتماد کیتے کہ انہیں جو کرنا ہے مذہب کے مطابق کرنا ہے ورنہ وزیر کیوں بنایا اور پھر خالی مذہب نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ جو کام کرے گا مذہب اور حکومت کا جو آئین ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام کرے گا حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرے گا پھر ہمارا اس کو وزیر بنایا جی۔ تو کس لیے بنایا بھائی ہم نے اس سے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے بتائیں لوڈو کھیلنی ہے کون سا کام ہم نے لینا ہے کس لیے ہمارا وزیر بنایا اسی لیے بنایا کہ یہ وزیر مذہبی امور اس پر تم مذہبی باتوں میں اعتماد کرو جی۔ جی جی ہمیں ہاں، تو یہی اسی بات پر مجبور کیا گیا نا ہم جو ناقابل برداشت باتیں برداشت کر کے بیٹھے ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذہبی امور کا ہمارا وزیر بنا کر ہمیں زبردستی اس کے پیچھے مذہبی باتوں کے اندر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے اس نے جب عید پڑھی تو اس کا مطلب ہے آئین اور مذہب پاکستان کے قانون اور مذہب دونوں کے مطابق اس نے عید پڑھی جب اس نے دونوں کے مطابق پڑھی تو وہ مطابق اور سرحد صوبہ بھی مطابق ہم قانون کے خلاف کیوں ہو گئے اس کے پیچھے چلنے کے باوجود کہ ہمارے پاس پولیس پر کبھی نہیں کرتی رہی ان گنڈوں کو کس نے اجازت دی ہے جی تمہارا قانون جی ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لیتا اور وہ کیسا عجیب قانون ہے ایک سو اٹھاسی لگی ہے ایک سو اٹھاسی دفعہ ہے جی, جی۔ اس وہ کیا ہوتا ہے کس کس جرم پر لگتی ہے ایک سو اٹھاسی کس جرم پر لگتی ہے میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور میرے پاس یہاں تعزیرات پاکستان موجود ہے تعزیرات پاکستان میں لکھا ہے اگر کوئی حکم سرکاری طور پر سرکاری افسر کے ذریعے مشہور کیا جائے اس کے خلاف چلنے پر وہ قانون جاری ہوتا ہے ایک سو اٹھاسی جرم لگتا ہے بات سمجھ آئیے تو جو اب انہوں نے یہ بنایا جو ہم پیپر سے بنائے اس بنا پر بنائے کہ کیونکہ رویا کے کمیٹی اعلان کر چکی تھی وہ ایک سرکاری ادارہ تھا تو اس کے اعلان کے بعد تم نے یہ کام کیا اب میں پوچھتا ہوں جی۔ کہ قانون کے کون سے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور اس اعلان کے خلاف چلے اس کو اجازت ہے سرحد چلے اس کو اجازت ہے کوئٹہ چلے اس کو اجازت ہے بوہرے بوہرے بوہرے لانتی کراچی کے وہ نماز پڑھے ان کو اجازت ہے تہلال کمیٹی کے ادھر ایک سو اٹھاسی نہیں لگتی اور جناب احمد پور شرکیہ ضلع بہاول پور میں پڑھی گئی ادھر نہیں لگی اور دیگر علاقوں میں اب ہمارا سوال یہ ہے یہ تمہارا دوہرا قانون کیسا عجیب ہے کہ ایک مشکل اور شریف شہری پر لگتا ہے اور بدماشوں اور زمینوں پر نہیں لگتا دوسروں پر نہیں لگتا یہ ظلم اور لالت یہ ہمیں گوارا نہیں تم سنو تھانے والوں تم انگوٹھا ٹیک بیٹھے ہوئے قانون پر میرے ساتھ بیٹھو قانون پر بات کرو اگر قانون میں مجھے ہرا دو میرا سر کام کر دو ورنہ تو سمجھتا ہوگا یہ تو ملا بیٹھا تھا کسی مسجد کا تو کو جھپ میں گیا اور بدماشی دکھا دی ان شاء اللہ عزیز ہر لحاظ سے میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں گا تو یاد کر قانون کی طرف سے آ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہوں تیرے اوپر تیری تعزیرات اور قانون کی دو دفعات لگتی ہیں میرے ساتھ میں کس کو کہوں انیس سو محمد کس کو کہوں کہ پرچہ کاٹو تمہارے اوپر دو پرچے بنتے ہیں جو کل تم نے کام کیا ایک دو سو پچانوے بنتی ہے ایک دو سو چھیانوے بنتی ہے ہمارے مذہبی کام کے اندر تم نے مذہبی اجتماع میں مداخلت کی اس کو رفا دم اس کو ہٹایا ختم کیا ہماری عبادت کی توہین کی جس کا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم تھا توہین مذہب کا مرتکب بھی ہوا ہے اور مجمع درہم گرہم کرنے کا بھی مرتکب ہوا ہے پہلے پر دو سو پچانوے لگتی ہے دوسرے پر دو سو چھیانوے لگتی ہے میرے ساتھ بات کر محمد جی۔ مجموعہ مجبور پاکستان ہے جی۔ آئین سن آئین یہ ہے یہ تعزیرات ہیں ان سے مزید باتیں میں سناؤں گا انشاءاللہ ریگل چو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے لیکن ہم احتجاج کر سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ اسمبلی کے سامنے آواز اٹھائیں گے اور اس بدماشی پولیس کی بدماشی اور گنڈا گردی یہ دو لفظ یاد رکھنا یہ گنڈا گردی اور بدماشی ہے ہم ان پر مطالبہ کریں گے ہمارے سارے مقدمات واپس لو یا صوبہ سرحد اور وزیر اور جن جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے ابھی یہ بتا رہا ہے کہ کور کمانڈر نے کہا سرکاری عید ہے لیکن میں روزہ رکھوں گا کہہ رہا ہے اس پر بھی پرچہ دینا ہوگا سمجھ آ گئی یہ تمام پرچے یا پرچے تمام پر چلیں گے ہمارے مسٹر جنا نے کہا تھا جمہوریت کی جڑ جمہوریت کے بنیادی ارکان بتاتے ہوئے ایک مساوات ہے مساوات برابری قانون میں وہ یہ قانون میں برابری ہے تم پر آئین کی مخالفت کے دفعہ ہم کوٹ کی طرف بھی جائیں گے ہاں کوٹ کی طرف بھی جائیں گے لیکن احتجاج کرتے وہاں ہی ساتھ کوٹ ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہاں ہی ساتھ کوٹ میں ہاں جی یہ مقدمہ دائر کریں گے ہاں جی ریٹ دائر کریں گے ریٹ دائر کریں گے اور بالکل ان شاء اللہ باقی وضاحتیں وہاں پر کریں گے سب وضاحتیں کروں گا چیلنج کروں گا پاکستان کے اندر کوئی بڑے سے بڑا قانون کام بات نہ کا پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھن کی تو کیا سمجھتا ہے سر ملا بیٹھے ہوئے تین پتا کو نہیں سی تین پتا نہیں سی تو والا تو صرف اصلے دا زور رکھنا ہے علم دا زور سچائی دا زور ساڈے کول ہے اور تین دکھاوا گے کہ علم سچائی علم کے زور کی شان کی ہوگی تین پانی سبھی پانی سنو کرو ہم کہتے تھے کہتے رہے کہہ رہے ہیں وہ سب باتیں آپ کے سامنے ہماری باتوں کی تصدیق ہر قدم پہ آپ کو ملے گی ہم ہاں، اس حکومت کو انگریز کی حکومت کہتے تھے کہتے ہیں وہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا عمران نے ثابت کیا وہ پہلے جتنے سال رہا انگریز کا غلام انگریز کی حکومت چلاتا رہا جب تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا تو اڑ گیا اب آزادی اس کو یاد آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے نا اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ کو جملے دیے جی ہاں۔ کہ انگریز کے فرنگی کے منحوس ملعون نظام کو ہم برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شرم کرو یہ کافی تھوڑا ہے تمہارے لیے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا جی۔ ہمیں اگرچہ ہمیں اگرچہ لڑنا نہیں آتا کیونکہ نہتے ہیں مرنا ضرور آتا ہاں اور پھر یہ نہ سمجھنا بیٹھیوں کی طرح یہ کوئی ساز باز کر کے اور پھر مفامت کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم مفامت والے نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں یہی کریں گے ان شاء اللہ جو کہہ رہے ہیں یہی کریں گے اب میرے تک ہماری چوری ہوئی ہمارے گھر کے سامنے موٹر سائیکل دو لاکھ کا اٹھا لیا جی۔ چور بھی پکڑے ہوئے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے ون فائیو پر کال کی جی۔ جی۔ کال کر کر کے تھک گئے نہ ایک دن آئے نہ دوسرے دن آئے اور خدا کی نماز کو روکنے کے لیے اللہ کی عبادت کو روکنے کے لیے پورا تھانہ آ گیا ہم تمہاری سب انگریز نوازی انگریز غلامی کو سمجھتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جس طرح تم ہم سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہو اور ہم بھی اپنے مالک کی یاد میں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں ہمیں رہنے دو آپ اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے رہیں ہمیں نہ چھیڑو ہاں اس سے آگے قدم رکھو گے تو پھر دیکھ لینا یہ اس تمام تر یہ اس تمام تر پھر تباہی کے ذمہ دار تم ہو گے تمہارا لانتی رویہ مجبور کر رہا ہے ہمیں پتا ہے جیلوں میں بیٹھے ہوئے زیادہ مجرم تمہاری وجہ سے بنتے ہیں مجھے نہ چھوڑو جتنا میں تمہاری لگے جانتا ہوں تم خود نہیں جانتے تمہیں دھوکے میں ڈالا ڈالا ہے کسی نے بے شک تم نے کبھی یہ تو ایک سنت ہے یا واجب ہے عید جی۔ یہ فرض نماز ہے پانچ وقت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے متعلق فرمایا کہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے محمد کا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا ل جنہوں نے سرے سے روزے نہیں رکھے تمہارے پولیس والوں نے جی، جی۔ جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تم نے کبھی پڑھائی تم تو کہتے ہیں اکراہ فی دین دین میں جبر نہیں اگر جبر نہیں تو یہ چبر کیا لینے آ گئے جب جبر نہیں ہے نماز جبرن نہیں پڑھا سکتے تو عید کیوں روک سکتے ہو کوئی پڑھے نہ پڑھے تم مداخلت نہیں کر سکتے یہ تمہارا قانون ہے سن انگریزی قانون خیر ہے ہی اسی طرح جی ہاں۔ یہ تو سمجھو سیرا ہے یا ربڑ ہے یہ سیرا ماسی ردیا جی میں مرضی کھائی جو ہم تو بھائی قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون کائنات میں صرف اللہ کا ہے باقی سب بدماشی ہے زمین ہے گنڈا گردی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم کسی بھی قانون نظام کا مجبور ہو کر معقوم بن سکتے ہیں جی۔ لیکن اس کے عقیدت مند نہیں بن سکتے عقیدت مند ہم اللہ کے قانون برداشت کرنا کسی بھی مصیبت کو اور بات ہوتا ہے اور بات ہے لیکن اس پر راضی ہونا اس پر مطمئن ہونا یہ اور بات ہے ہم راضی مطمئن صرف اللہ کے قانون پر ہے نظام کو نظام سمجھتے ہیں باقی سب بدماشی طریقے گونڈا کر دیا زندہ مثال آپ کے سامنے ہے ایس ایچ او نے کل عجیب بات کہی تم بھی سرحد میں جا کر پڑھو کیا بات کیا بات ہے ہیں تمہارے جیسے کہاں ہونے چاہیے تھے اور کہاں بیٹھے ہوئے جی۔ ادھر جا کر پڑھو اچھا پہلے تو کہہ رہا ہے رویت ہلال کمیٹی وہ تو چاروں صوبوں کی ہے تو ادھر جا کر پڑھے کا کیا مطلب کیا بات جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے پھر یہی کہتے ہیں نہیں حضرت ہمیں علم نہیں ہے ماشاءاللہ آپ عالم لوگ ہیں تو پھر بنے والے لینے کے لیے پنگے لیتے ہو اچھا۔ اچھا۔ ہمارے سامنے یہ سکولی طبقہ بےچارا صفر ہے ان کا حق نہیں بنتا کہ ہمارے سامنے بولیں ہاں یہ سکولیوں کے سامنے یہ بلا ہیں بھائی باز ہیں ہاں یہ اڑے جتنا مرضی پرواز کر سکتے ہیں ہمارے سامنے نہیں کر سکتا جی ہم جانتے ہیں الو کی پرواز کتنا ہوتی ہے ہاں۔ میرے دوستو اب آپ ایک تو سب سے پہلے یہاں پر یقین اور پورے اعتقاد کو اندر بسانا ہے دوسری بات یہ ہے استقلال اور استقامت اس کے ساتھ وفاداری یہ نہ ہو جی استاد کی کرن لگا کرن لگا جی کرن لگا جی ہوں پتا لگنا شیر سن سن کے تھی میرے سنگ پاڑ دیتے بڑھے پا گیا ٹھیک ہے لنگر کھانا لنگر کھا کے اسی ان شاء اللہ کافلا رواں دواں ہو جائے گا میں بات کرنا عمران خان دتی ہے طاقت شیطان تے پہنچ گیا اسلام آباد وہ دھرنا اتنے ہوں کر کے بیٹھا جی رات کا شروع ہے انہوں کا وہ جہد پیچھے دھرنا شروع ہے وہ تمہیں پتا ہے جی وہ عمران خان والے جمع نے تو ایمان والے کیوں نہ ہو ہاں۔ انشاءاللہ ہوں سجے کھبے نہیں ہونا سواریاں تیار ان شاء اللہ میں اپنی تکلیف کے باوجود میں میرا مقصد ایک تو ظلم تو بچاؤنا ہے دوسرا سارے کفر تو بچاؤنا کم از کم ایڈا ظلم یہ تھی دیکھ لو کہ جنہیں تے استاد دے گھر وال چڑھن دی چپڑی چڑھ لگا سی نا مینو پتا لگا بھی اتنے کدھر کے مخبری لگا لیا پھڑ کوٹ کوٹ انہیں دھوں کڈیا ایک دن بھی یا دو دن پہلے کوٹ کوٹ کے انہیں دھوں کڈیا

سانو یاد بھٹو بھٹو نو بھی بھٹو نو پھانسی دینی سی نا نہ جنرل نو نو اگے کرنا پڑھا ہر دور دے اندر جدوں بھی کوئی سیاست شیطانی نو چمکانا چاہتا ہے تے اپنے مخالف نو ڈھانا چاہتا ہے وہ مولبیا نو اگے کرتا ہے لیکن یہ دیکھ لو وہ اگے کیتے جاندے نے اصل اللہ رسول دی برکت نال اگے ہوئے ہوئے ہاں کسی نے اشارے پہ چلنا ہو رہے اللہ رسول شریعت پہ چلنا ہو رہا تقبیر جسل چلنا کافلے سورت ان شاء اللہ میں اگے ہوا گا سارے پیچھوں ترتیب لڑاؤ گے راہ کوئی نعرہ نہیں مارنا کچھ نہیں کرنا اتے جا کے انشاءاللہ خطاب بھی کرنا ہے سارا دعا فرماؤ میں رات وڈے ادر صاحب نال مشورہ کیتا آمین اللہ آمین ساڈا مطالبہ پھر سن لو پولیس پولیس کی گنڈا گردی بند اور جن پرچے بنا سارے واپس لین یا پھر سارے پرچے